بندوں گروپد کنج کری مہامتم پاسوچن روکر نار وار ور مانگ ہر شری پد سرو ان پائےتی سدا ست سنگری سدگردوان کی جی آج تھوڑا سا شیو اور شکتی کے بارے میں بتانے کا تھوڑا پریاس کریں گے جیسے کہ دکش کی کنیا تھی ستی جس کا وواہ بہن شیو سے ہوا ایک بار جب وہاں رام سیتا کے ویوگ میں ون ون بھٹک رہے تھے تو ستی کے من میں سندے ہوا کہ یہ بھگوان شیو جو ہیں ان کے آرادھے رام ہیں اور رام سیتا کے ویوگ میں ایک سادارن استری کے ویوگ میں بھٹک رہے ہیں بھلا یہ پرماتما کیسے ہیں تو بھگوان شیو نے اس کو بلی پرکار سمجھایا ستی کو مگر جب وہ نہیں سمجھی تو انہوں نے اس کو اسی کے بل پر چھوڑ دیا پھر ستی نے سیتا کا آویش بنا کر کے بھن رام کی پریکھا لی بہان رام ستی کے کپٹ کو جان گئے اور انہوں نے اپنے کچھ وبوتیاں دکھا دی پھر ستی واپس وہاں شیو کے پاس آتی ہے تو وہاں پر بھی ستی وہاں شیو سے جھوٹ بولتی ہے کپٹ کرتی ہے جس کے کارن وہ ستی کا پرتیاگ کر دیتے ہیں پھر ایک دن دکش کے یج میں سب دیوتا لوگ جا رہے تھے تب دکش کے یہاں یج کا نام سنتے ہی ستی کا بھی من کرایا تو وہاں شیو کے بہت روکنے پر ستی نہیں مانی دکش کے یج میں گئی کنتو جب اس نے وہاں وہاں شیو کا کہیں سمان نہیں دیکھا بلکہ الٹا ان کا اپمان دیکھا چاروں طرف سے ان کی نندا سنی دکش کے مادھیم سے تو ستی کو بڑا وکشوب ہوا اور انت میں اس نے یہ پرتیجا کر کے کہ یہ جو دکش کا دکش سے اتپن یہ شریر ہے اس کا میں پرتیاگ کرتی ہوں اور اگلے جنم میں میں بہت شیو کو پراپت کروں گی اس پرکار پرتیجا کر کے وہ یوگا اگنی میں سماہت ہو جاتی ہے پھر وہی ستی اگلے جنم میں پاروتی کے روپ میں اوترت ہوتی ہے ہماچل کے یہاں کٹور تپسیا کے دوارا بہن شیو کو وہ پراپت کر لیتی ہے اس پرکار سے پھر بہن شیو کا پاروتی سے وواہ ہوتا ہے اس پرکار سے یہ بہن شیو کا اور پاروتی کا وواہ کا یہ پرسنگ آتا ہے کنتو پرائے کچھ سمپردائے کے لوگ جیسے کہ جین مت کے یا بودھ مت کے لوگ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت شیو جو تھے یہ پورن اوتار نہیں تھے کیونکہ یہ گرست تھے ان کا شادی ہوئی تھی کے بان مہاویر اور بہان بدھ ہی پورن ورکت رہے ہیں اور یہی پورن اوتار ہوئے ہیں ایسا ہی لوگوں کا ماننا ہے کنتو واستو میں نہ تو وہاں شیو کا جو سوروپ ہے اور شکتی آدی شکتی جیسے کہ ستی اور پاروتی یہ دونوں آدی شکتی کے ہی روپ تھے تو شیو اور آدی شکتی کا جو سوروپ ہے نہ تو یہ سمپردائی لوگ جانتے ہیں سمپردائی والے ہی جانتے ہیں اور نہ ہی واست میں اس کا جو واستک ارتھ ہے جو واستک رہسیہ ہے مول روپ سے ہندو ہی جانتے ہیں یہ سب جتنے بھی کتھانک ہیں یہ سب ایک روپک ہیں ان سب کتھانکوں کے مادھیم سے ہمارے مہاپرشوں نے ہماری انتر جگت کی گھٹناؤں کا چترن کیا ہے نہ کہ یہ کیول روپک ہی ستیہ ہیں ان روپکوں کے مادھیم سے جو ہمارا مارگدرشن ہوتا ہے اس کے پشچات جو ہمیں انبھوتی ملتی ہے وہ واستو میں ستیہ ہے تو شیو اور پاروتی شیو اور ستی یا شیو اور ردی شکتی اسی کے سروپ کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ آدی شکتی کیا ہے پہلے جیسے کہ گیتا میں بہان شری کرشن نے اسپشٹ کہا کہ سرو یونیشو کونتے مورت سمبھونتی یا تاسام برہم مہد یونیر اہم بیج پرد پتا کہ ہے کونتے جتنی بھی یونیاں ہیں سمپورن یونیوں میں جتنے بھی روپ ہیں بنتے ہیں آکار بنتے ہیں ان سمپورن یونیوں میں اتپن ہونے والے جو آکار روپ ہیں ان سب کی جو گرد دہن کرنے والی ماتا وہ پرکرتی ہے اور میں ہی چیتن بیج روپ سے پتا ہوں تاسام برہ مہد یونیر اہم بیج پردھ پتا میں ہی چیتن بیج روپ سے پتا ہوں تھا پر ہی پتا ہے اور پرکتی ہی ماتا ہے تو پرکرتی کیا ہے واستو میں جس کو آدھی شکتی کہا جاتا ہے تو پرکر کو ہمارے مہرشوں نے دو پرکار سے بانٹا مایا ہے دو بانت کی دیکھی ٹھوک بجائے ایک ملاوے رام سو ایک نرک لے جائے دو پرکار کی مایا ہے ایک رام سے ملاتی ہے اور ایک نرک میں لے جاتی ہے اسی کو گوسوامی تلسی داس جی نے بھی کہا جب وہاں رام سے لکشمن جی نے پوچھا کہ مایا کیا ہے تو وہاں رام نے بتایا کہ مایا بھی سنو تم دو ودیا پر اودیا دو مایا کے دو بھید ہیں ایک ودیا ہے دوسری ہے اودیا ایک تسیا دکھ روپا جا بس جی پرا بھو کوپا ایک ہے اتنت دکھ دینے والی ہے جس کے کارن یہ جیو پڑا بہ یہ سنسار روپی کنویں میں پڑا ہے بہ میں پڑا ہے جس کے دوارا ہم سنسار میں بار بار جنمتے مرتے رہتے جنم سنسار میں چکر کاٹتے رہتے ہیں اور ایک رچائی جب گن بس جا کے پرو نہیں نج بل تاکے اور ایک ہے جس کے بس میں گن ہے وہ پرب کے دوارا پریرت ہے جو جگت کی سنرچنا کرتی ہے اسی کو گیتا میں پڑا اور اپرا پرکرتی کے مادھیم سے بتایا کہ بھومی راپ نولو وایو کم منو بھ اہار میں بھنا پرکر اپرم اتو پردھی میں پام یہ آٹھوں والی جو بھومی راپ نلو وایو کم منوبی ریوچ پانچ تتو ہیں چیتی جل پاوک گگن سمیرا پچ رچت اتم سریرا یہ پانچ تتو ہیں آکاش پون اگنی جل دھرتی اور من بدھ اور اہنکار یہ آٹھ تتو کی ایک پرکتی ہے اس کو انہوں نے اپنا پرکرتی کہا جس کو اودیا مایا کہا گیا جڑ پرکرتی کہا گیا یہ ہے اپرا پرکرتی اپرا پرکرتی اپرے متستو نیام اور دوسری ہے پرا پرکرتی جس کے دوارا سمپور جگت کو دھارن کرتی ہے جو پرکرتی وہ ہے پرا پرکرتی جس کے دوارا سمپور جگت دھارن کیا جاتا ہے یہ ایک دم دھارت ہے جگت جس کے دوارا سمپور جگت دھارن کیا جاتا ہے وہ ہے پرکرتی جس کو چیتن پرکرتی کہا جاتا ہے اسی کو ودیا مایا کہا گیا اس پرکار سے دو پرکار سے پرکرتی کے روپ بتائے ودیا ودیا اور اودیا پرا اپرا جڑ اور چیتن تو جڑ پرکرتی تو ہے یہ مول پرکرتی جس کے دوارا ہم سنسار کے بندھن میں پڑے ہوئے ہیں موہ نشا سو سو نہارا دیکھیں پرکارا مو روپی راتری میں پڑے رہتے ہیں نانا پرکار کی کلپناؤں کو لے کر کے سوئے رہتے ہیں سنسار میں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے اتنے میں آیو کے دن پورے ہو جاتے ہیں پھر یہ شریر چھوڑ کر کے ہم کو جانا پڑتا ہے اور دوسری ہے چیتن پرکرتی پرا پرکرتی جسے جیواتما بھی کہا گیا اسے ودیا مایا بھی کہا گیا اس کے بس میں گن ہے ایک رچائی جب گن بس جا کے جس کے بس میں گن ہے اسی کو وہاں شری کرشن نے بتایا کہ دیوی ہے شاگن گن مئی مایا درتیا کہ جو میری دیوی مایا ہے دیوی ہے شاگن گن مئی یہ گن مئی ہے تینوں گنوں ترگناتمک مئی ہے یہ جو میری مایا ہے ودیا مایا مے وے پر پن مایا میتا ترنتی تے کنتو جو میری شران آ جاتا ہے وہ اس دوستر مایا کا پار پایا جاتا ہے بھولے یہ دایا ہے بھلے یہ بھی دوستر ہے کنتو جو مجھے انا سے بچتا ہے وہ اس دوی مایا سے بھی پار پایا جاتا ہے تو ایک جو اودیا مایا ہے اس کے دوارا تم سنسار کے بندن میں چکر میں پڑے ہی ہیں جو ودیا میں آیا ہے اس کے دوارا ہم اس سنسار کے بندن سے چھٹ سکتے ہیں ایک رچ گن بس جا کے جس کے بس میں گن ہے ست رج اور تم یہ تین گن ہمارے مہا پوشوں نے بتائے ست گن رہتا ہے تو ہمارے انترال میں دھارنا دھیان سمادی کی وسا رہے گی رجو گن رہے گا تو کامنا کو لے کر کے ساتھ میں پرت ہونے کی کمتا رہے گی اور تمو گن رہے گا تو آلس ردا پرماد رہیں گے پر یہ مایا ترگنا جس کے وس میں ہے یہ گن ایک رچائی جگ گن بس جا کے جس کے وس میں گن ہے اور یہ جگت کی سرچنا کرتی ہے کون سا جگت کی سرچنا کرتی ہے جس کے دارا پرماپا کو جانا جاتا ہے دیہی سموہ کی سرچنا کرتی ہے دوی سمپرک کی سرچنا کرتی ہے ودیا مایا تو واستو میں جاگتی کیسے ہو کیسے ہم سمجھے کہ ہمارے انترال میں ودیا مایا رت کر رہی ہے جس کے دوارا ہم اس سنسار چکر سے پار پاس پائیں تو وہاں شری کرشن نے بتایا کہ نے مام یہ جنا پر پاستے تیشام نتیابتا نام یوگ سیم وہاں میں ہم کہ جو انن بھاو سے جو کسی ان کو نہیں بھستا بجتا بھاو سے جو مجھے بھستا ہے ان بھا سے میری شرم کو لیتا ہے اس پرکار سے جو میرا چنتن کرتا ہے تیشام نتام وہاں میں ہم اس بک کی وار بہن میں آپھی ہو کر اس کی یوگ کی سرکشا بھم کرتے ہیں ارتھات پرماتما کا ہردی سے رتھی ہو جانا ہماری آتما سے ابن ہو کر کے یہی ہے آما کی جاگرتی اسی کو گیا اسی کو اپنا پرکرتی کہا گیا اسی کو چیتن پرکرتی کہا گیا جیوات آ جو ہماری جڑ آتما ہے جو ہماری جیواتم جو جڑ پہ پڑی ہے اس کو اس کا چیتنتا میں پرورت ہو جانا جاگرت ہو جانا ارتھات وہ آتما ہمارا مارگدرشن کرنے لگے یہ ہے جس کے دوارا سنسار سے پار پایا جا سکتا ہے تو اب یہ اب اس مایا اب اس ودیا مایا کی جاگرتی کے لیے ہم کو بھاؤ سے ایک پرماتما کی شرن میں جانا پڑے گا تو ہم کیسے جائیں اس پرماتما کی شرن میں تو وہاں شری کرشن نے بتایا کہ اوم اتی کاکشرم برہم ویارن مامنو سمرن یہ پریاتی تجن دیہم سے یاتی پرمام گتی کہ جو اوم کا جاپ کرتے ہوئے اور میرے سروپ کا سمرن کرتے ہوئے شریر کا پرتیاگ کر جاتا ہے وہ پرم کو پراپت کرتا ہے اس لیے ہمیں نام کے جاپ کے لیے اوم کا جاپ کرنا چاہیے اور سروپ دیکھنے کے لیے بان شری کرشن کا سروپ ہم کیسے دیکھیں کیونکہ بوان شری کرشن کے روپ تو اکار تو نانا پرکار کے ہیں نانا پرکار کے لوگ چتر گرتے ہیں کسی بھی ایک چتر کو پکڑتا کوئی دوسرا اچھا چتر دیکھ لیتے تو پھر وہاں لوگوں کی شردہ ٹک جاتی ہے اس پرکار سے کہیں بھی لوگوں کی شردہ ایک چتر میں ستھر نہیں ہو پاتی تو اس لئے وہاں شریف کرشن نے کہا کہ آج تو میں ہوں ارجن کے سمکش کہ تو بہشے کی پیڑی والوں کے لئے انہوں نے کہا کہ تت ودی پرنی پاتے ہیں پری پرشنے نے سیویا اب دیکھ شنتی تیگیانوں گیانی نہ تت درشی نہ کہ کسی تت درشی مہاپوشوں کی شرم میں جاؤ ان کی شرم میں جا کر نشکپٹ بھاو سے پرشن اتر پرشن کرو وہ تمہارے ان پرشنوں کا سمادھان کریں گے اور ان کے نردیشانسار تم یدی لگ جاؤ گے ان کے سروپ کا سیون کرو گے تو ایک دن تم بھی اس پرم دھام کو پراپت کر لوگے اس لیے سروپ دیکھنے کے لیے کسی تدردرشی مہاپرش کے سروپ کا ودھان گیتا میں بتایا اس پرکار سے اوم کے جاپ اور مہاپرشوں کے سروپ کے سمرن کے دوارہ مہپروشوں کے سرو کو دیکھنے کے دوارا ہمارے انترال میں آتما کی جاگتی ہو جاتی ہے جو ہمارے اترال میں جو ہے جو پرسوت ہے ہمارے اترال میں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ پرماتم ہمارے روپ میں ہے ہمارے اترال میں سبھی شاستروں نے بتایا کہ ایشور سروتا نام ہردیش ارجن تھی کنتو اس کو ہم کھوج نہیں پاتے دیکھ نہیں پاتے کی جب ہمارے انترال میں جاگت ہو جائے گی آتما ہمارے انترال میں جاگت ہو جائے گی اتا یوگ شیم کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے آما سے ابھین ہو کر کے تب ہم سمجھ پائیں گے کہ جس مادم سے پرماتما ساد کا مارگدرشن کرتے ہیں وہ ہے مایا حالانکہ اس کے انترال میں جو چھپا ہوا وہ پرماتم ہی ہے کنتو جن روپوں سے جن درشوں سے جن اسپندروں کے مادھیم سے پرماتما بتاتے ہیں وہ ہے مایا کنتو جب تک سادھک پرکتی کے دند میں ہے تب تک وہ اس کی وہ جو آتما ہے جس کے دوارا پرماتما اس کا مارگدرشن کر رہے ہیں وہ پرکتی ہے کنتو جب وہی پرکر اس پرماتما کے دوارا پرماتا جب وہ پرکتی اس پرماتما کے ساتھ سادک کا مارگدرشن کرا دے گی اس کا ساشات کرا دے گی اس پرماتا سے تب تک وہ پرکتی ہے جہاں ساکات کرایا تو وہی ودیا مایا وہی پرکتی سماپت ہو جاتی ہے اور وہی ودیا معایا ایک دن پرماتا سروپ میں پروت ہو جاتی ہے اسی کو کبھی داس جی کے ایک بجن میں بھی آیا کہ اکثر ماہی نرکشر درسے کے جو اکثر ہے اکثر ماہی نرکشر درسے سہج بھاو من لاوے جو اکشر ہے اکثر کس کو کہا گیا دو کے کر اکثر سروانی کٹ اکثر اچتے کھر ہیں سمپور جیوت پراڑی جیوت پراڑی کے جو شریر ہے اکشر ہے نشور ہیں کھرن شیل ہے اس لیے ان کو کہا گیا کھر پہ کہا گیا دوسرا اکثر پورش اکشر پورش کیا ہے کٹس اکثر اچتے جس کی من سہیت اندریاں کٹستھ ہیں جس کی من سہت اندریا سیمت ہیں وہ اکشر پورش ہے اکشر ماہی نرکر در سے اس کٹھست کی اوسا آنے پر جب ہماری من سہت اندریاں کٹھست ہو جاتی ہیں اس اکشر اوسا میں اس کٹھست اکشر کی اوستھا میں اکثر ماہ نرکشر در سے جو نرکشر ہے جو پرماتما ہے جو اکشر اور اکشر سے پرے ہے جس کو اتم پورش کہا گیا پماتمے اس پرماتما کوش کی سنجیا دی گئی جو اکثر اور اکثر سے پرے ہے تو جو ہے اس کو نرکشر کہا گیا تو اکثر ماہ نرچر درسے سہج بھاؤ من لاوے اس پرکار جس نے اکثر کیسا میں ہی استم پوش کا ساکا کر لیا وہ سہج بھاؤ من لاوے اس پرماتم کا سہج بھاؤ اس کے انترال میں آ گیا لاوے شیو شکتی جب ایک بھائی تب کسنا پرمپد پاوے کسنا پرمپد پاوے اور اس پرکار سے جس کے انترال میں شیو شکتی ایک ہو گئی جو آدی شکتی تھی جو ودیا مایا تھی جب وہ ایک ہو گئی کلیا پرماتما میں ایک وہاں شیو کو کلیا بتایا گیا اور آدی شکتی ودیا مایا کا سوروپ ہے جس کو بہن شری کرشن نے کہا کہ میں ہی چیتن بجرو سے پیتا ہوں پرکرتی گردھر کرنے والی ماتا ہے تو یہ آدھی شکتی پرکرتی جس کو کہا گیا اس پرکرتی کے دو روپ ہیں ودیا مایا ودیا مایا پرا پرکرتی اپرا پرکرتی تو یہ ودیا مایا اور ودیا مایا یہی آدھی شکتی ہے یہی پرا پرا پرکرتی ہے جب یہ پرکرتی آدھی شکتی جب ہم نے اس پرماتما کے پرماتما کا ساکشاتکار کر لیا اس کٹس پرش کی اوستھا میں جب ہم نے اس اتم پرش کا ساکشاتکار کر لیا تو شیو شکتی ایک بہی تب تو جیواتما تھی اور پرماتما دونوں ایک ہو گئے اب پرکرتی اور پرش الگ نہیں رہ گئے شیو شکتی جب ایک تب کس نہ پرمپت پاوے تو وہ کیسے نہ پرمپت پائے تو وہ اس پرمپت کو پرمپت کا ادھکاری بن جاتا ہے اس پرمپت کو پراپت کر لیتا ہے جس کے دوارا اس سنسار کے چکر میں نہیں آنا پڑتا پر سے جو شیو شکتی یہ پورش اور پرکرتی کا ایک ملن ہے نہ ہی کوئی ایسا کوئی استعری پا کوئی ملن ہو یہ واست میں ایک ہمارے انترال میں مہا پوشوں کے انترال میں گٹت ہونے والی ایک اوستھا کاشیش کا چتر ہے پاروتی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بار سے کوئی پروت کے یہاں کوئی پتری جنمی جس کا وواہ وہاں شیو سے ہوا کیا پروت ایک جڑ وست ہے جڑ ایک ایک پرکرتی کا ایک روپ ہے کیا وہ کبھی منشی روپ میں پرورتت ہو سکتا ہے تو یہ پرکرتی جو پاروتی ایک پرکرتی کا سروپ ہے یہ اس کو ہمارے مہاپرشوں نے باہری روپکوں کے مادھیم سے باہری کتھانکوں کے مادھیم سے یہ ساد کے انترال کی گھٹنا کا چترن کیا ہے کہ پرکرتی اور پھر کا ملن اس شیو اور پاروتی کے مادھیم سے اس کا روپ پرست کیا ہے تو یہ پرکرتی جو پاروتی کا سروپ ہے جس کو آدی شکتی کہا گیا جب پہلے ستیہ میں پروتی ستی ہے جب ہم اس پرماتا کو پراپت کرنے کے لیے ستیہ ماتر جو پرماتما ہے جب ہم اس کو پراپت کرنے کے لیے چلتے ہیں ابھی ہم شروعات میں ہم پرماتم کو پراپت کرنے کے لیے چلتے تو پرکار سے مندروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں پرکار سے جاتے ہیں پھر بھی ہمارے انترال میں کہیں نہ کہیں ترک ترک لگے رہتے ہیں ہم ان مہاپرشوں کی بات کو سمجھ نہیں پاتے ان مہاپرشوں کے دوارا جو نرد مارگ ہے اس کو بلی پرکار سے اپنا نہیں پاتے پرکرتی کے نانا پرکار کے جو آبرن ہے انہیں میں پسے رہتے ہیں اور نانا پرکار کی پوجا پد میں گرسے رہتے ہیں جب سا کرتے کرتے ستیہ میں پرتی کے ساتھ ساد لگا ہوا ہے کنتو پھر بھی ترک ترک ساد کرتا ہے جب مہپروشوں کے نردانوس نہیں چلتا ان کے ندیشانوسار اپنے آپ کو نہیں ڈھال پاتا تو اس کے انترال میں کپٹ آ جاتا ہے تو کپٹ کا ویش بنا کر کے وہ اپنے آپ کو صحیح ماننے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں سہی کر رہے ہیں ہم ہی صحیح ہیں تو سارے کے انترال میں کپٹ آ جاتا ہے کنتو جب بھگوان شیو کے سامنے بھی ستی جھوٹ بولتی ہے ان کو تو بانشی اس کا پریتیاگ کر دیتے ہیں ارتھات جب سادھک مہاپرشوں کے سمکش بھی کپٹ کر دیتا ہے تھوڑا سا بھی کپٹ آ گیا اس کے انترال میں تو وہ مہا سے اس کا جو سروپ ہے اس کے انترال میں جو پرماتما کا سروپ ہے وہ اس کے انترال میں دور ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں ایک آورن آ جاتا ہے کپٹ کا آورن آ جاتا ہے جیسے کہ پوجو گرو مہاراج کہا بھی کرتے ہیں کہ دادا گرو مہاراج کہا کرتے تھے کہ سادھک کے جو ہردے میں ہو وہی زبان پہ ہونا چاہیے گرو مہاراج کے گرو مہاراج کے سامنے اس کے انترال میں جو ہردے میں ہو وہی زبان پہ ہونا چاہیے کپٹ نہیں رکھنا چاہیے یدی کوئی سادھک کپٹ رکھتا ہے تو کبھی بھی ہو اس پرماتم کو نہیں پراپت کر سکتا تو اس پرکار سے یدی سادھک کے انترال میں تھوڑا سا بھی کپٹ آ گیا اپنے بل پہ چلتے چلتے تو اس کا اور پرماتما کے بیچ میں ایک آورن آ جاتا ہے جو سنسکار بن جاتا ہے اس کے لیے کبھی کبھی اس کو اس کو کاٹنے کے لیے دوسرا جنم بھی لینا پڑتا ہے <coughs> کنتو یدی سادر ستیہ میں پروتی میں لگا ہوا ہے تو یوگاگنی کے دوارا پرتیجا بدھ ہو کر کے کہ ہم کیسے بھی ہو اس پرماتوں کو ہم کو پراپت کرنا ہے اس پرکار سے اس دیہ کے دوارا جو اتپن شریر ہے ستی کا اس کا پرتیاگ کر دیتی ہے ستی ارتھات اپنے اپنے اس کا میں جو سادھک کا ابھیمان تھا کہ میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھی سادھنا کر رہا ہوں میں بہت صحیح کر رہا ہوں اس پرکار کا جو اس کے انترا میں اہم تھا اس کا یوگا کے دوارا اس اہم بھاؤ کا پرتیاگ کر دیتا ہے اور سنکلپ کا پرتیاگ کر دیتا ہے کہ پرماتم ہمیں بتائیں گے ان کے چلوں گا ہم میں اس پرگ کر کے جو سادھک اپنے بلبوتے پہ چل رہا تھا اس کا پرتیاگ کر دیتا ہے اور اب سمرپت روپ سے یوگاگنی میں پروت ہوتا ہے یہی ہے ستی کا شریر کا پرتیاگ کرنا جیسی سادک اس پرکار سے اپنے پورکلپ کا پرتیاگ کرتا ہے ایک پرماتا کے لگتا ہے تو پھر وہی ستیہ میں پاروتی کے روپ میں پروت ہو جاتی ہے پاروتی ہے تو سادھک کے انترال میں لگتا ہے اب تک ساد سادھنا کر رہا تھا ایک اپنا کرتو سمجھ کر کے یا ایک پرکار سے کسی نہ کسی کامنا کو لے کر کے یا کوئی ایک لے کر کے کر رہا تھا سادنا کنت یہاں پر سادھک کےماتم کے پرتی سمرپت ہو کر کے ساتھ میں لگتا ہے جس کو پریم پرمتی کی سنجھا دی گئی اب جیسا سادھک پریم وی کے ساتھ لگتا ہے تو ایک دن وہ سادھک اپنے انترال میں جو شیو روپ جو آتم آتمس کلیان کلیا جو شیو کہا گیا جیسے کہ بہان شکراچاریہ نے ان کے شیشوں نے ان کے نے پوچھا بہن آدی شنکراچاریہ سے کہ پوجنے کون ہے تو آدی شنکراچاریہ نے کہا کہ شیو تتو نش جو شیو تتو میں نیش ہیں وہ سدگرو وہ مہا جو شیو تتو میں نیش ہیں جنہوں نے اپنے انترال میں شیو سوروپ کو پراپت کر لیا ہے ارتات شیو ایک سنجا ایک شیو ایک اوستھا ویشیش ہے شیو ایک سی ہے نہ شودرو نہ ویشیہ نشتری نہ براہم شیو شیو اوم شیوانند چاند روپ شیو ہوم شیو ہوم نہ رہ گئے نہ گئے نہ ویشیہ رہ گیا نہ براہمن رہ گیا جو چرانند سوروپ ہے وہی شیو ہے وہی میں ہوں میں ہوں اس پر آدی شکراچاریہ نے کہا کہ جو چاروں ورنوں سے اوپر ہے وہی شیو سوروپ ہے جو چاروں ورنوں سے اوپر ہے نہ براہم ہے نہ کتری نہ شودر ہے نہ ویشیہ ہے اس پرکار جو چاروں ورنوں سے اوپر جو سوروپ ہے وہ شیو کا ہے وہ شو ت جو تین چاروں ورنوں سے پرے جو شیو کی ہے جو شیو تت نشٹ ہے کے پرتی مہاپرپت ہو کے لگتا ہے اسی کو گوسوامی تلسی داس جی نے بھی کہا کہ وندے بوتھ میم نتیم گرو شنکر روپینم کہ میں ان نرنتر بودھ سوروپ پر کی وندنا کرتا ہوں روپ گرو مہاراج کی وندنا کرتا ہوں جو سدیو بودھ گمے ہیں جو سدیو جانے سدھا ہیں تو شیو سوروپ گرو کی وندنا کرتا ہوں یہاں گوسوامی تلسی داس جی نے کہا ارتھات سدگرو ہی شیو ہیں جو شیو تتو میں نیش ہیں وہی سدگرو ہیں وہی پوجنی ہیں اور وہی مہاپرش ہیں تو ایسے مہاپرشوں کے سوروپ ایسے مہاپرشوں کے پرتی سمرپت ہو کر جو سادھک لگتا ہے ایک دن سا ان مہاپر کے ندیشان چلتے چلتے ایک دن وہی شو سروپ کی اپنے انترال میں پراپت کر لیتا ہے تو ایک دن وہی پاروتی آدیشکتی کا روپت کر لیتی آدی شکتی کے واستک سوروپ کو پراپت کر لیتی ہے اس لیے مہا شیو کو اردنشور کہا جاتا ہے کہ آدانگ ان کا شیو کا اور آدا انگ آدی شکتی کا ہے اردا شی شکتی جب ایک بھائی تب کسنا پرم پت پاوے جب وہی وی کے ساتھ میں نرنتر رہ کر جو سادک وہی ستیہ می پروتی پارمتی میں پرورت ہو جاتی ہے تو وہی پر ساد کی اس ساد کو شیو تتو میں ساشات کرا دیتی ہے ایک دن وہی جو ہماری وی وہ اس پرماتم کے سوپ میں پرورت ہو جاتی ہے وہی سے جو آدی شکتی ہے وہ شیوسور ہو جاتی ہے اس پرکار سے یہ پرکرتی اور پورش کا ملن ہی شیو پاروتی کا وواہ ہے نہ ہی کوئی ایک باہر سے کہیں ایسا ہے کہ شیو وہاں شیو کہیں کیلاش میں رہتے ہیں اور پاروتی کہیں ہماچل کے یہاں جنمی اور ان کا وواہ ہوا اس پرکار سے یہ ایک سادنا میتھتی ہے ایک اس میں گرہست اور ورکت کا کوئی پرشن ہی نہیں اٹھتا اس سادھنا میں کوئی بھی ویکتی گھر میں رہتے ہوئے ہی دو قدم یدی ہم اس پت میں چل دیتے ہیں تو وہ ہمارا چلا ہوا قدم دو قدم بھی ہمارے لیے سرکشت ہو جاتا ہے بینک بیلنس ہمارے لیے ریزرو ہو جاتا ہے وہ تو جب ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک پرماتما کے نام کا جاپ کرتے ہیں گیتا کے انوسار اوم کا جاپ کرتے ہیں اور کسی تتدرشی کے سروپ کا سمرن کرتے ہیں کسی سروپ مہاپرش کا سمرن کرتے ہیں تو ایک دن ہم بھی اس سروپ کو پراپت کر لیں گے جو پاروتی نے پراپت کیا تھا پاروتی ایک سادر کی اوستھا وشیش ہے ورتی والا سادک ہی پاروتی ہے تو اس لیے یہ استھتی سب کے لیے سلبھ ہے بہت شری کرشن نے اسی کو کہا گیا کہ میں چیتن بیسے پیتا ہوں پرکرتی گردھان کرنے والی ماتا ہے اس پرکار سے یہی آدی شکتی اور شیو کا ملن ہے یہی پرکرتی اور پورش کا ملن ہے یہی بہان شری نے جو کہا کہ پرکرتی گردان کرنی والی ماتا اور میں ہی چیتن بیجی روسے پتا ہوں اس پرکار بھگوان شری کرشن نے بھی اپنے آپ کو پرماتما کی سجیا بتائی اس پرکار سے جو شیو سروپ مہاپرش ہوتے ہیں وہ پرماتما سروپ ہوتے ہیں اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے ایک پرماتما کے نام کا جاپ اور کسی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کا سمن کرنا چاہیے اسی کے دوارا ہم اپنے کھوئے سوروپ کو پراپت کر سکتے ہیں جس کو پاروتی نے پراپت کیا اپنے کھوئے سوروپ کو اس لیے ہم سب لوگوں کو اس سروپ کو پراپت کرنے کے لیے اگر سر ہونا چاہیے اسی سروپ کو پراپت کرنے کے پشچات ہم اس جرم رنگ کے مرتب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جنم رنگ کے بندھن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں نہیں تو نانا پرکار کے کتنا بھی ہم پوجا پاٹ کریں نانا پرک کے پوجا پاٹ اتیادی میں کریں چاہے مندروں میں جائیں چاہے مسجدوں میں جائیں ہم اپنا پورن کلیا نہیں پراپت کر سکتے جب تک ہم اس سا میں نہیں لگیں گے اسی لیے وہاں ش پاروتی کو اس روپ سے اوگت نہیں کرا سکے جب تک وہ ساتھنا میں نہیں لگی اور جہاں پاروتی نے کٹور تپسیا کی سا لگی ایک پرماتما کے پرتی سمرپت ہو کر کے لگی تو وہ بھی اپنے سرو کو پراپت کر گئی وہی آدی شکتی پروات سوروپ ہو گئی اردناریشور ہو گئی ارداگنی ہو گئی اس لیے ہم سب لوگوں کو کیول جو ہمارے مہاپرشوں نے بتایا ایک ہی راستہ ہے وہ ایک نام کا جاپ گیتا کے انسار اور ایک مہاپرشوں کے سروپ کا سمرن اور ان کے شرن شرم ساندھی میں رہتے ہوئے ان کی کوئی ٹوٹی فوٹی سیوا اسی کے دوارا ہم اپنا پورن کلیان پراپت کر سکتے ہیں اور انہیں سادنوں سے ہم اپنا سمپورن کلیان نہیں پراپت کر سکتے بوتھک گوستوں کو بھلے ہی پراپت کر سکتے ہیں اوم شری صدگرو دے بھگوان کی جے